السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده رسوله اما بعد فاعوذ من بسم نحمد ال کریم اماد فعودہراہلی صدری ویس سرلی امری واہلی سبق نمبر 115 آیت 53 سے 74 تک لیسن 115 ففٹی تھری سے سیونٹی فور تک لفسی ترجمہ و ثتم کا اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے احقن ہوا کیا سچ ہے وہ کل کہہ دیجیے ای ہاں وربی قسم ہے میرے رب کی لحق بے شک وہ البتہ حق ہے وما ان تم اور نہیں تم بیمو جزین آجز کرنے والے و اور لو اگر انا بے شک واسطے ہر نفسن انسان کے ظلمت جس نے ظلم کیا گناہ کیا ما فی اردی جو زمین میں ہے لف تدت البتہ فدیہ دے دے بھی ساتھ اس کے وہ اثر رو اور وہ چھپائیں گے ندامت کو لما جب رب البا وہ دیکھیں گے عذاب وقدیا دیا اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم نہ ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے اللہ خبردار ان بے شک للہ ہی اللہ کے لیے ہے ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں اللہ خبردار ان بے شک واد اللہ ہی وعدہ اللہ کا حق سچا ہے ولا کنہ لیکن اکثر اہم اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں علم رکھتے ہوا وہ یحیی زندہ کرتا ہے وہ یمیتو تو اور موت دیتا ہے وہ الہی اور اس کی طرف ترجاؤن تم لوٹائے جاؤ گے یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاءتکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس موعظتن ایک نصیحت مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے وشفاء ان اور شفا لما فدور واسطے اس کے جو سینوں میں ہے وہ دن اور ہدایت و رحمتن اور رحمت للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے کل کہہ دیجیے بفد اللہ ساتھ اللہ کے فضل کے و برحمت ہی اور اس کی رحمت کے وبال کا اس کے فلیف رہو بس چاہیے کہ وہ خوش ہوں ہوا وہ خیرن بہتر ہے مما اس سے جو یجماؤن وہ جمع کرتے ہیں کہہ دیجیے ارے تم کیا سوچا تم نے ماں انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے لکم تمہارے لیے مر رزقن رزق میں سے فجال تم تو بنا لیا تم نے من ہو اس میں سے حرامن حرام و حلال اور حلال کل کہہ دیجیے اللہ کیا اللہ تعالی نے ازین لکم اجازت دی تھی تم کو ام یا اللہ ہی اللہ پر تفترون تم جھوٹ گھڑتے ہو وما اور کیا ہے ظن گمان الزینا ان لوگوں کا یفترونا جو گھڑتے ہیں اللہ ہی اللہ پر الکذبا جھوٹ یوم القیامہ قیامت کے دن ان اللہ بے شک اللہ تعالی لدو فضل البتہ فضل والا ہے النا سے لوگوں پر ولا کنہ لیکن اکثر اہم ان میں سے اکثر لا یشکرون نہیں شکر کرتے وما تکون اور جو تم ہوتے ہو فی شأن کسی حالت میں وما اور جو تتلو تم پڑھتے ہو من ہو اس میں سے من قرآن قرآن میں سے ولا اور نہ تاملونا تم عمل کرتے ہو من عمل کوئی عمل الا مگر کننا ہم ہوتے ہیں علیکم تم پر شہودن گواہ از جب تفی دونا تم مشغول ہوتے ہو فی ہی اس میں وما اور نہیں یا زبو چھپا ہوا ان رب کا تیرے رب سے مسقال ذرتن ذرے کے برابر فل اردی زمین میں ولا فما اور نہ آسمان میں ولا اصغرا اور نہ چھوٹا من کا اس سے ولا اکبرا اور نہ بڑا اللہ مگر فی کتاب مبین کھلی کتاب میں ہے اللہ خبردار ان بے شک اولیا اللہ ہی اللہ کے دوست علیہم نہیں کوئی خوف ان پر ولا ہم اور نہ وہ یا زنون غمگین ہوں گے الزین آ منو وہ لوگ جو ایمان لائے وکانو یا تقون اور وہ تقوا اختیار کرتے تھے لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں وفل آخرا اور آخرت میں لا تبدیلا نہیں تبدیل ہونا لکلمات اللہ اللہ کے کلمات کو ذالکا یہی الفوز العظیم وہ بڑی کامیابی ہے ولا يحزن کا اور نہ غمگین کرے تجھ کو قو ان کا قول ان کی بات ان العزت بے شک عزت لاہ جمی آ اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری وہ سمیع العلیم وہی سننے والا جاننے والا ہے اللہ خبردار بے شک للہ ہی اللہ کے لیے ہے من جو فس سماواتی آسمانوں میں ہے ومن فل اردی اور جو زمین میں ہے وما اور جو کچھ بھی یتو پیروی کرتے ہیں اللہ زینا وہ لوگ یدنا جو پکارتے ہیں مندون اللہ ہی اللہ کے سوا شرکا شریکوں کو ایت تبیونا نہیں وہ پیروی کرتے الزن مگر گمان کی و انہم اور نہیں وہ اللہ یخرسون مگر وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں اللہ وہ اللہ وہ ذات ہے جا جس نے بنایا لکم تمہارے لیے اللہ رات کو لتس تاکہ تم سکون حاصل کرو فی ہی اس میں ون نہارا اور دن کو مبصرا روشن ان نفیز کا یقیناً اس میں لیات ان البتہ نشانیاں ہیں لکھومن ان لوگوں کے لیے یسمعون جو سنتے ہوں اتخذ اللہ انہوں نے کہا کہ بنا لیا اللہ نے ولدن ایک بیٹا سبھا نہ پاک ہے وہ وہ بے نیاس ہے لہو اسی کے لیے ہے معاف سماواتی جو آسمانوں میں ہے وما فل اردی اور جو زمین میں ہے ان عندکم نہیں تمہارے پاس من سلطان کوئی دلیل بہذا اس کی اتقولونا کیا تم کہتے ہو اللہ ہی اللہ پر مالا جو نہیں تالمون تم جانتے قل کہہ دیجئے ان بے شک وہ لوگ یفترونا جو گھڑتے ہیں اللہ اللہ پر القزبہ جھوٹ لا یفلحون نہیں فلاح پائیں گے متا ان فائدہ اٹھانا ہے پھر دنیا دنیا میں سما پھر الینا ہماری طرف مرج ان کا لوٹنا ہے سما پھر نزیق ہم چکھائیں گے ان کو العذاب شدید سخت عذاب کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ فرون کفر کرتے وطل علیہم اور پڑھ سنائیے ان پر نبا خبر واقعہ نوح نوح علیہ السلام کا از جب قالا اس نے کہا ہی اپنی قوم سے یا قوم میں اے میری قوم ان کا نا اگر ہے کبرا بڑا بھاری علیکم تم پر مقامی میرا قیام کرنا و تذکیری اور میرا نصیحت کرنا بے آیات اللہ ہی اللہ کی آیات کے ساتھ اللہ ہی تو اللہ پر توکل تو میں نے بھروسہ کیا اجمو تو جمع کر لو امرکم اپنا کام اپنا معاملہ فیصلہ یعنی متفقہ فیصلہ کر لو بریکٹ میں لکھ لیجیے وشرکا اکم اور اپنے شریکوں کو تم ملا یقن پھر نہ ہو امرکم فیصلہ تمہارا علیکم تم پر غم متن چھپا ہوا مخفی تم دو پھر کر گزرو الیا میری طرف ولا اور نہ تنظرونی تم مہلت دو مجھ کو فَإن پھر اگر تولئی تم منہ پھیرا تم نے فما تو نہیں سل تو کم میں نے مانگا تم سے من اجرن کوئی اجر ان اجریا نہیں اجر میرا اللہ مگر اللہ اللہ پر یعنی اللہ کے ذمہ و عمر تو اور میں حکم دیا گیا ہوں ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من مسلمین مسلمانوں میں سے فرما برداروں میں سے فقط دبو ہو تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو جی نہ ہو تو ہم نے نجات دی اس کو ومم اس کے ساتھ تھے فلفل کی کشتی میں وجعلناہم اور بنایا ہم نے ان کو خلائفا جانشین و اغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے اللہ ان لوگوں کو کذبو جنہوں نے جٹلایا آیاتنا ہماری آیات کو فنظر تو دیکھو کئی فکانا کس طرح ہوا آقبتو انجام المنظرین ڈرائے جانے والوں کا ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے ممبا دی اس کے بعد رسولن کئی رسولوں کو علاقوں میں ہم طرف ان کی قوم کے فجاؤ ہم تو وہ آئے ان کے پاس بلبی ناتے سات روشن دلائل کے فما کانو تو نہ تھے وہ لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے بما ساتھ اس کے جو کدبو انہوں نے جھٹلایا بھی اس کو من قبل اس سے پہلے کزا لکا اسی طرح نت باؤ ہم مہر لگا دیتے ہیں کلو بل معتدین حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر چلیے تلاوت سنتے قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لفتدت به واسر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالاً قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم

معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين